ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ اور شیطان نے ان کے بارے میں جو سوچ رکھا تھا اسے سچا کر دکھایا یہ لوگ سب کے سب اس کے تابدار بن گئے سوائے مؤمنوں کی جماعت کے شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر تاکہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں میں ممتاز طور پر ظاہر کر دیں جو اب سے شک میں ہیں اور آپ کے رب اے نبی ہر ہر چیز پر نگہبان ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے شیطان کا بہکاوا صبا کے قصے کے بیان کے بعد شیطان کے اور مریدوں کا عام طور پر ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت کے بدلے غلالت بھلائی کے بدلے برائی لے لیتے ہیں ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو کر جو کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی اور اولاد کو ہر طرح برباد کرنے کی کوشش کروں گا اور بجز تھوڑی سی جماعت کے باقی کے سب لوگوں کو آپ کی اے اللہ سیدھی سے بھٹکا دوں گا اس نے یہ کر دکھایا اور اولاد آدم کو اپنے پنجے میں پھانس لیا جب آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام اپنی خطا کی وجہ سے جنت سے اتار دیے گئے اور علیس لعین بھی ان کے ساتھ اترا اس وقت وہ بہت خوش تھا اور جی میں اٹھلا رہا تھا کہ انہیں میں نے بہکا لیا تو ان کی اولاد کو تباہ کر دینا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس خبیز کا قول تھا کہ میں ابن آدم کو سبز باغ دکھاتا رہوں گا غفلت میں رکھوں گا طرح طرح سے دھوکے دوں گا اور اپنے جال میں پھنسائے رکھوں گا جس کے جواب میں اللہ حجل جلالہ نے فرمایا تھا مجھے بھی اپنی عزت کی قسم موت کے غرغرے سے پہلے جب کبھی وہ یعنی اولاد آدم توبہ کرے گا تو فوراً میں اسے قبول کر لوں گا وہ مجھے جب پکارے گا میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا مجھ سے جب کبھی وہ توبہ کرے گا میں فوراً قبول کر لوں گا وہ مجھے جب پکارے گا میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا مجھ سے جب کبھی جو کچھ مانگے گا میں اسے دوں گا مجھ سے جب وہ بخشش طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا اس کا کوئی غلبہ حجت زبردستی مار پیٹ انسان پر نہ تھی صرف دھوکہ فریب اور مکر بازی تھی جس میں یہ سب پھنس گئے اس میں حکمت الہی یہ تھی کہ مومن و کافر ظاہر ہو جائیں حجت الہی ختم ہو جائے آخرت کو ماننے والے شیطان کی نہیں مانیں گے اس کے منکر رحمان کی اتباع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے مؤمنوں کی جماعت اللہ کی حفاظت کا سہارا لیتی ہے اس لیے ابلیس ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور کافروں کی جماعت خود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتی ہے اس لیے ان پر سے اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ہٹ جاتی ہے اور وہ شیطان کی ہر فریب کا شکار بن جاتے ہیں